پس اگر جھٹلائیں وہ تجھ کو فقد کذب پھر تحقیق جھٹلائے جٹلائے گئے رسول رسول من قبل کا تجھ سے پہلے جاؤ بالبینات لائے وہ کلی دلیلیں و زبورے اور صحیفے والکتاب المنیر اور روشن کتاب کل نفس ذائقت الموت ہر جان چکھنے والی ہے موت کو کوئنما تو اور بے شک پورے پورے دیے جاؤ گے تم اجورکم بدلے اپنے قیامت کے دن فمن فامن ذوخا جو شخص بچا لیا گیا ان النار آگ سے و ادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاض پھر تحقیق وہ کامیاب ہوا پمل حیات دنیا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی اللہ متاع الغرور مگر سامان دھوکے کا لطب لبن البتہ آزمائے جاؤ گے تم فی اموال کم بیچ اپنے مالوں کے و انفوس کم اور بیچ اپنی جانوں کے والا تسما اور البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبل کم تم سے پہلے و الزین اشرکو اور ان لوگوں سے جنہوں نے شیر کیا اذن کثیر تکلیف زیادہ و ان تصبرو اور اگر صبر کرو تم و تتقو اور تقوا اختیار کرو تم اینزالے کا پس بے شک یہ مین عزم العمور ہمت کے کاموں سے ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے میساق الزینہ وعدہ ان لوگوں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب لا تبیننہو البتہ بیان کرو گے تم اس کو لنا سے واسطے لوگوں کے ولا تکتمونہو اور نہ چھپاؤ گے تم اس کو فنبازو ہو پھر انہوں نے پھینک دیا اس کو ظہور اپنی پیٹھوں کے پیچھے وشترو بھی اور خرید لیا انہوں نے ساتھ اس کے سمنن قریدا مول تھوڑا قیمت تھوڑی فبئس سما یشترون پس برا ہے جو خریدا انہوں نے ولا یش سبندین اور نہ گمان کریں وہ لوگ یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بے ماں آتاؤ بس اس چیز کے آتو جو کیا انہوں نے وہ اور وہ پسند کرتے ہیں ان مدو کہ ان کی تعریف کی جائے سات اس چیز کے لم یفعلو جو نہیں کیا انہوں نے فلا تحسبنہم پس نہ گمان کر تو ان کو بے مفاظت بیچ کامیابی کے عذاب سے ہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک ولی اللہ ملک والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان قَذَّبُوكَ کا پس اگر جھٹلائیں وہ تجھ کو فقد پھر تاکیب جٹلائے گئے رسول من قبل کا تجھ سے پہلے اس آیت میں دو چیزیں ہیں ایک تو تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرا زجر اور جھڑک ہے منکرین کے لیے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ مومن بن جائیں اور جنت کے حقدار بنیں ایک بھی کافر نہ رہے تاکہ وہ جہنم کا حقدار بنے جب کافر آپ کی تقزیب کرتے آپ کو جٹلاتے آپ غمگین ہوتے اللہ نے تسلی دی میرے پیارے پیغمبر اگر یہ کافر آپ کو جٹلاتے ہیں چاہے وہ مکے کے مشرق ہیں چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کچھ زیبا رسول من قبلک آپ سے پہلے کئی ہزار رسول آئے ان کو بھی اسی طرح جٹلایا گیا وہ رسول کس طرح آئے جا او بالبجینات لائے وہ کھلی دلیلیں معجزات زبر جمع ہے ان کی اور زبر کے لفظی لغوی معنی آتے ہیں جھڑکنے کے زبر کے لفظی لغوی معنی آتے ہیں جھڑکنے کے زبر اور اسی لیے زبور کو زبور کہا جاتا ہے کہ زبور کے اندر واض و نصیحت اور معزت تخویف ڈراوے زبور کے اندر احکام نہیں تھے اس لیے اس کو کہا گیا زبور جھڑکنے والی کتاب واض و نصیحت کے اندر بھی انسانوں کے لیے ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ نتیجہ ملے گا اور یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کا یہ برا نتیجہ ملے گا انبیاء علیہ السرات وسلام ان کے پاس معجزات لے کے آئے صحیفے لے کے آئے وال کتاب المنیر روشن کرنے والی کتابیں لے کے آئے پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کیا زبر چھوٹے صحیفے جو مثلا حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کیے گئے پھر صحف موسا و ابراہیم کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے اور کچھ صحیفے تورات کے علاوہ حضرت موسا علیہ السلام پر نازل کیے گئے الکتاب المنیر روشن کتاب تورات انجیل زبور یہ کتابیں بھی لے کے آئے لیکن اس کے باوجود جٹلانے والوں نے انبیاء علیہ السلۃ وسلام کو جٹلا دیا ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دربار میں جب انبیاء علیہ السلام حاضر ہوں گے بعض نبی وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے ان کے ساتھ ایک بھی آدمی ماننے والا نہ ہوگا تنہا اللہ کا نبی اللہ کی دربار میں پیش ہوگا بعض وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ ماننے والے دو ہوں گے بعضوں کے ساتھ چار ہوں گے تھوڑے تھوڑے ہوں گے لیکن بعض انبیاء جب پہنچیں گے ان کے ساتھ ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو معاف کر دیں گے کہ اللہ کا نبی رات دن محنت کرے مشقت برداشت کرے اور پھر بھی وہ لوگ انبیاء کو جٹلائیں انبیاء کی بات نہ مانیں تو پھر ان لوگوں کے لیے تو سخت ترین سزا ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے و نفسن ذائقہ الموت ہر جان ذائقہ الموت ذائقہ یزوک و ذوقن کی لفظی معنی آتے ہیں چکھنا اور ذائقہ تن سیگا ہے اس میں فائل کا ذائقہ تن چکھنے والی ہے الموت موت کو کہ یہ جہاد کے اندر کیوں نہیں جاتے کہ مر جائیں گے مر جائیں گے فرمایا تم جہاد کے اندر جاؤ یا نہ جاؤ گھروں کے اندر بیٹھے رہو پھر انبیاء کی بات مانو یا انکار کرو ہر حال میں کلو و نفس ذائقہ الموت ہر جان ہر زیرو یہ چکھنے والا ہے موت کو کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا جو بھی اس دنیا کے اندر آیا لازمن اس کو دنیا سے جانا پڑے گا ایک روایت میں امام بغوی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری حضرت آدم کو بنانے سے پہلے اللہ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری ظاہر ہے کہ اللہ کی مٹھی ہے زمین چیخی روئی کہ یا اللہ اتنا حصہ میرا آپ نے لے لیا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے زمین جو حصہ میں نے تجھ سے لیا یہ سارے کا حصہ میں تیرے اندر اسی طرح لوٹاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے کسی انسان کا خمیر لیا گیا وہیں پر اس کو دفن ہونا پڑے گا وہ دنیا کے کے کسی کونے اندر پیدا ہوا تو جہاں اس کی موت مقدر ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے ہر حال میں اس نے وہاں پہنچنا ہے کلو نفس ذائقہ الموت موت ہر جان ہر نفس نے ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو جب موت آئے گی الموت و کل و نفسن شار بوہا ول قبر و بابن کل و نفسن داخلوہ کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر شخص نے اس میں داخل ہونا ہے اور موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر جان نے وہ پیالہ پینا ہے وہ انما تو وہ فونا وجوہ بے شک پورے دیے جاؤ گے تم بدلے اپنے قیامت کے دن ان کا نہ خیرن اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے و خیرن تو بہتر بدلہ ہوگا وہ ان کا نہ شرن اگر تمہارے اعمال برے ہوئے فشرن پھر نتیجہ برا ہوگا تو وہ فونا اجورا کم یومل لیکن یاد رکھو فمن ذخ ذخان نارے پر جوشس بچا لیا گیا آگ سے وہ اد خل الجنت داخل کیا گیا جنت میں فاضہ پھر تحقیق وہ کامیاب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو جنت کے اندر ایک بالشت زمین مل جائے جنت کے اندر ایک بالش زمین مل جائے خیر من دنیا و معافیا وہ دنیا اور معافی دنیا سے بہتر ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی من و ادخل الجنت فقد فاس جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کیا گیا کہیں بھی اس کو جگہ مل گئی ایک بالش جگہ مل گئی فاضہ کامیاب ہو گیا مراد کو پہنچ گیا وہ مل حیات دنیا اور جس دنیا کی زندگی کے اوپر تم مغرور ہو کر کے حق کو ٹھکرا رہے ہو یہ کیا ہے الغرور یہ سامان ہے دھوکے کا کہ انسان کو دھوکہ دینے والا یہ سامان ہے انسان اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے لیکن دیکھو جس طرح انسان پھول دیکھتا ہے پھول ہے سبزہ ہے اب پھول کھلتے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن کتنا وقت رہتے ہیں تھوڑے وقت کے بعد وہ پھول ختم ہو جاتے ہیں اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اسی طرح یہ سبزہ ہے ایک وقت تک وہ سبزہ رہے گا بعد میں وہ سبزہ ختم ہو جائے گا اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے انسان دل خوش کرتا رہتا ہے لیکن معال اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملتا آخر کچھ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کی باتوں کو مان لیا کہ یوں کرنا ہے وہ تو کامیاب ہو گیا اللہ تبلفیم ولیکم و انفسم ایمان والوں کو ترغیب دی ایمان والوں یہ نہ سمجھو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس کامیاب ہو جاؤ گے اتنی بات نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں مالوں کے اندر آزمایا جائے گا کبھی تمہاری مالوں کے اندر نقصان پیدا کیا جائے گا کبھی تمہاری جانوں کے اندر نقصان پیدا کیا جائے گا جانی نقصان بھی ہوگا مالی نقصان بھی ہوگا اور پھلوں کا نقصان بھی ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش لطب بُن نہ البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم لیکن پھر اس پر ہی نہیں والا تسم عن امین الزین اوت الکتاب امین قبل اور البتہ سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے امین اللزین اشرکو اور ان لوگوں سے جنہوں نے شر کیا ازن کثیرہ تکلیف زیادہ ازا لفظی معنی زبانی تکلیف اس آیت کے شان رضول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں مشرقین کی اذیتیں وہ تو ظاہر ہیں کہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے اللہ کبھی کہتے یہ شاعر ہے کبھی کہتے یہ جادوگر ہے کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام یہ باتیں سن کر کے بڑے رنجیدہ ہوتے بڑے خفا ہوتے کہ ہمارے پیغمبر کو ایسی باتیں کیوں کہی جا رہی ہے اور اوت الکتاب یہود و نصارہ پھر خصوصاً یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے ان یہودیوں میں جو زیادہ تر مفسرین نے تین چار قصے لکھے ہیں ان میں ایک قصہ یہ لکھا ایک یہودی تھا کا بن اشرف یہ شاعر بھی تھا بڑا مالدار بھی تھا اور انتہائی خوبصورت بھی تھا تھا یہودی یہ شعر کہتا اور شعروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا آپ کی برائی بیان کرتا بہت زیادہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو اذیت دی تکلیف دی بری باتیں کہتا تھا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب ابن اشرف کی اذیت سے مجھے نجات دلائی ایک صحابی اٹھے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس کو قتل کروں گا لیکن آپ مجھے اجازت دے کہ وہاں جا کر کے مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی پڑیں گی جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہوں گی آپ نے فرمایا تجھے بالکل اجازت ہے ایسی باتیں کرو لیکن کا ابن اشرف کو قتل کر دو محمد ابن مسلمہ گئے ان کے ساتھ دو یا تین صحابی اور بھی گئے محمد ابن مسلمہ نے کا ببن اشرف کو کہا کہ جی پہلے بڑی باتیں کی اس کی تعریف کی کہا کہ جی ہم تیرے پاس اس لیے آئے کہ تو ہمیں کچھ قرض دے دے کیوں قرض دے دے اس لیے کہ جب سے یہ شخص ہمارے علاقے میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنایا کیا تو ہم بڑی مشقت میں پڑ گئے نہ غلہ ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے ادھر سے پابندی لگ جاتی ہے ادھر سے پابندی لگ جاتی ہے تو ہمیں قرض دے دے غلہ اس نے کہا کہ تم میرے پاس اپنے بیٹوں کو رہن رکھ لو رکھ دو میں تمہیں غلہ دے دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کل لوگ تانا دیں گے کہ یہ مرون یہ ایک سا چار شیر جو کے بدلے میں یہ رہن رکھا ہوا تھا یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے یہودی یہودی ہوتا ہے اس نے کہا پھر تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہنے رکھو ان کا دیکھو تو سردار ہے اجمل العرب ہے یہ یہ تیرے ساتھ بات نہیں جڑتی لوگ ہمیں تانے دیں گے اس نے کہا کہ تم اپنے ہتھیار میرے پاس رہن رکھو انہوں نے کہا کہ جی دیکھو ہر وقت ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے کرتے کرتے محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ جی آپ کے بالوں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں سونگنا چاہتا ہوں ایک دفعہ دو دفعہ تیسری مرتبہ اس کے بالوں کو اتنا جکڑ کے پکڑا اشارہ کیا دوسرے صحابی نے محمد نے مسلمہ کے اس ہاتھوں سے اس کا ابن اشرف کو قتل کر دیا قتل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سر لے آئی آپ نے محمد ابن مسلمہ کو دعا دی یہ عزائے کثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو اس آئے سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ کافر آدمی جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ بھی کرتا ہے پھر اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے امام شافی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ معاہد ہے وہ معاہد ہے اور اس نے کلمہ بھی پڑا ہوا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی وجہ سے کافر ہو گیا لیکن ہے معاہد اس کو قتل نہ کیا جائے گا بلکہ وقت کا حاکم اس کو شہر سے نکال دے گا اس کو سخت ترین سزا دے گا قتل نہیں ہے لیکن اگر وہ معاہد نہیں ہے تو وقت کا حاکم اس کو قتل کرے گا لیکن اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے تو اس کو قتل کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ابن قتل اس نے دو لوڈیاں رکھی ہوئی تھی جو شیروں میں گانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتی تھی جب مکہ فتح ہوا ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ابن قتل معلق بے استار کابا کا اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا وہاں چھپا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو وہیں جا کر کے قتل کر دو کیونکہ اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بڑی اذیت دی اللہ کے نبی نے اپنی زبان پاک سے یہ بات سمجھا دی کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوگا اس کی سزا کیا ہوگی موت ہوگی کہ اس کو قتل کیا جائے گا وہ ان تصویر ہو ان مصائب کے اوپر اگر تم صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے پر ان نظال کا مین عظم العمور یہ تو ہمت کے کاموں سے ہے اب عظم العمور کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسے امور کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لازم کیے گئے ہوں مین عزم العمور یہ ایسے کام ہیں کہ بندوں کے ذمے اللہ نے لازم کر دیے بندوں کے ذمے اللہ نے لازم کیے تو اللہ نے جو چیز بندوں کے ذمے لازم کی اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا اور یا میں نظم العمور مطلق ہمت کے کام ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ وہ آدمی سنتا رہے دیکھو نا موجودہ دور کے اندر بھی ایک آدمی اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے لوگ اس کو برا کہتے ہیں لوگ اس کو برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ اس کی گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیا جائے گا بلکہ صبر اور تقوی سے اس کا جواب دیا جائے گا ان نظال کا میں نازم دوں وز اللَّهُ میساک الَّذِينَ عت الکتاب یہودیوں پر ایک اور زجر اللہ نے وعدہ لیا اعلی کتاب سے اللہ تو البتہ بیان کرو گے تم اس کتاب کو کہ جس کتاب کے اندر نعت ہے صفت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ محمد بھی ہے احمد بھی ہے اے جی انہوں نے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم ضرور بیان کریں گے والا تک تم نہ ہو اور نہ چھپاؤ گے تم اس کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے تم لوگوں کو بتلاتے رہو گے لیکن وہ مال کے لالچ میں ایسے مبتلا ہوئے فنابازو ہو اللہ کے اس وعدے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا فانہ بازو ورا ظہور وشترو بھی سمنن کلیلا خریدا ساتھ اس کے مول چھوڑا کہ انہوں نے دنیا کا مال خرید لیا دنیا کا مال لے لیا کہ عموماً جس طرح لوگ غلط فتویٰ دے کر کے غلط مسئلہ بتا کر کے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں کہ جی مرضی کی بات بتا دی تو اتنے پیسے لے لیے ظاہر ہے کہ رشوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی بات یہ بھی ہوگی کہ لوگ مسئلے پر یا خزون الروشا یہ رشوتیں لیں گے یہ غلط مسئلہ بتا کر کے پیسے لیں گے یہودی بھی یہی کرتے تھے اور آج کل بھی ہو رہا ہے فرمایا بے سما یشترون برا ہے جو انہوں نے خریدا کہ انہوں نے بڑا برا سودا کیا اس سودے کے اندر ان کے لیے کوئی نفع نہیں ہوگا کوئی نفع نہیں ہوگا نفع اس چیز کے اندر ہے جو پہلے بیان ہوا من زخ زخان اندار و اد خل الجنت فقت فاغ اللہ سے الحمد لله اللهم يسر اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا لا تزغ اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا تقبل منا إنك ص اللہ تعالیم اللہ